اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا دعا کرے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے میرے دوستو بات تو بالکل صحیح ہے کہ بہت ہی تھکن اس وقت طبیعت میں ہے اس لیے کہ یہ ساؤتھ افریقہ کا ایک لمبا سا پروگرام مکمل ہوا جس میں جونیس برگ بینونی روشنی لینس اور ڈربن اور پیٹر میریز برگ اور بہت سے مختلف جگہوں پر جانا ہوا اور ابھی تقریباً آج ابھی بس تقریباً ساڑھے تین بجے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ یو کے میں آنا ہوا ہے دعا کرے اللہ اس سفر کو قبول فرماتے ہوئے اور جو مقصد سے ہم آئیں اللہ اس مقصد میں سو فیصد کامیابی عطا فرمائے اور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے تو بہت ہی طبیعت اس وقت تھکی ہوئی ہے اور روزہ بھی اتنا لمبا ہوتا جا رہا جیسا جیسا فلائٹ آگے بڑھتا تھا اتنا دن چڑھتا جا رہا تھا ہم لوگوں کا ماشاء اللہ روزہ ویسے بھی لمبا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اور بھی خوب ثواب عطا فرمائے خیر مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا ہے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے اور ہم سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں گے کریں گے ان شاء اللہ بولو نا کریں گے ذکر کریں گے ان شاء اللہ اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رمضان میں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے بھائی بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہم کو بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے بہت سے صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری تسبیح بتائی فرمایا کہ چار چیزوں کا ورد کثرت سے کرو نمبر ایک لا الہ الا اللہ بولو ساتھ میں بولو لا الہ الا اللہ نمبر دو استغفر اللہ نمبر دو استغفر اللہ اور نمبر تین اسلوکل الجنہ اور نمبر چار اعوذ بکا من النار یعنی لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں بولو معبود کون ہے اللہ ہے نمبر دو استغفر اللہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور نمبر تین اسألوک الجنہ اللہ تو مجھے جنت عطا فرما وعوذ بکا من النار اللہ جہنم سے میری حفاظت فرما یہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ چار تسبیحات ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما تو خیر ابھی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا سب کریں گے انشاءاللہ یعنی کون کون میرا ساتھ دے گا ہاتھ اوپر کرے گا بھائی روزہ مجھے بھی مان بھائی لیکن آپ سے زیادہ میرا لمبا روزہ ہے کریں گے سب ذکر کریں گے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے درمیان کی جگہ کو خالی مت رکھے اور آ جائے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول کرنا ہے خیر ہم اللہ کا ذکر کریں گے لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے میں ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ چونکہ آج ہم کو اسی پر بات کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ و کل جھلنا واؤز بھی کمر اللہ تو ذکر پر ایک دو باتیں بتاؤ سنیں گے نا سب لوگ ان شاء اللہ پھر ذکر کریں گے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی حقیقت ہم کو نصیب فرمائے تو ذکر پر کس کی بات بتاؤ انسان والی بات بتاؤ جنت والی بات ہاں؟, ہاں دونوں لیمو سامنے آیا نچوڑ لو جتنا نچوڑ لو ہاں۔ دونوں بات بتاؤ انسان والی بھی جنت والی ہے جنت ہے بلیک بن میں ہے ہاں دیکھا آپ لوگوں نے کبھی چلیے انسان والی بات پہلے سن لو بہت پیاری بات ہے بہت پیاری بات سب توجہ سے سننا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کا ذکر کرنا کتنی پیاری بات ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ساتھ میں بولو کیا نام ہے حضرت عبداللہ نائنٹی نائنٹی کے اوپر ان کی عمر ہو گئی بہت بڑھے بہت بوڑھے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے سب سمجھنا اللہ کے رسول پاک وسلم تشریف فرما صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے اور صحابی آئے بولو کون سے صحابی آئے حضرت عبداللہ عمر کتنی ہے نائنٹی کے اوپر بڑے ہیں وہ لکڑی کا سہارا لے کر وہ صحابی آئے اب پورا مجمع بیٹھا ہوا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک نظر پڑی تو ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا بھائی جگہ دے دو جگہ دے دو بوڑھے بھی آ رہے ان کو آنے دو آنے دو اب سارے صحابہ ہٹے اور وہ بوڑھے صحابی آئے انہوں نے اپنی لکڑی کو زمین پر رکھا بوڑھے میاں تھے وہ لکڑی کو زمین پہ رکھا اور کہا کہ آ کر السلام علیکم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سلام کیا سلام کا جواب ملا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں آئے یعنی اتنا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں اتنے سارے لوگ بیٹھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑھے صحابی سے پوچھا کہ تم کیوں آئے انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی اسپیشل عمل بتاؤ اسپیشل عمل بتاؤ کہ میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں اور انہوں نے وہ صحابی جو آئے تھے کیا نام بتایا آپ کو حضرت انہوں نے اتنی پیاری بات کہی کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں رمضان کا مہینہ آتا میں روزہ رکھتا ہوں کہا کہ سال پورا ہوتا اللہ نے مجھے مال دیا میں زکات بھی دیتا ہوں اور یہ کہا کہ میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں اور اخیر میں کہا میرے محبوب میں آپ سے محبت بھی بہت کرتا ہوں یعنی سوچو وہ صحابی کتنے پیارے ہوں گے کتنے پیارے ہوں گے جنہوں نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھنا میرا کام ہے رمضان کے روزے رکھنا یہ میرا کام ہے سال گزرے تو میں زکوٰۃ دے دوں اور اللہ کی فرما برداری کروں اور آخر میں کہا میں آپ سے بہت محبت کرتا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر آئے کیوں ہو کہا آنے کا مقصد یہ ہے کوئی اسپیشل عمل بتا دو کہ میں عمل زمین پر کرتا جاؤں اور اللہ آسمان پر میرے جنت کا فیصلہ کرتا جاؤں تو میرے دوستو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ ارے بولو کریں گے ہم لوگ کریں گے انہوں نے کتنے پیار سے فرمایا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان نماز پڑھنا میرا کام روزہ رکھنا میرا کام زکاة دینا میرا کام اللہ کی فرما برداری کرنا میرا کام اور آپ سے محبت کرنا میرا کام لیکن کوئی خاص عمل بتا دو میں زمین پر کرتا جاؤں اللہ آسمانوں پر جنت کا فیصلہ کرتا جائے بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے کیا جواب دیا وہ سننا بولو کون کون کرے گا کریں گے نا عمل کریں گے یہ عمل کرو بغیر حساب کتاب ڈائریکٹ جنت میں ہمارے آقا ساس نے کیا فرمایا وہ صحابی سے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو ایک کام بتاتا ہوں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے اور ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا سناٹا چھا جائے جب رات کا سناٹا چھا جائے دو چار رکعت تہجد کی نماز پڑھ لینا اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا مومنہ تم زمین پر تحجد پڑھتے جاؤ گے اللہ آسمانوں پر جنت کے فیصلے کرتا جائے گا بولو بولو بھائی رات کو تحجد پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ کون کون پڑھے گا ہاتھ اوپر کرے بھائی ہاتھ اوپر کرے بھائی پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ یہ تحجد پڑھیں گے بغیر حساب کتاب کے اور قرآن کریم میں تحجد پڑھنے والوں کی تعریف بھی اللہ نے کی ارے بولو نے کی کہ نہیں کی پارہ نمبر ٹوئنٹی ون میرے ساتھ دو گے انشاءاللہ پارہ نمبر اللہ نے فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما لهم من اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے جو رات کے سناٹے میں جنت کے شوق میں اللہ کے سامنے رونے لگے جہنم کے ڈر سے اللہ کے سامنے رونے لگے اللہ فرماتے تو تحجد پڑتا جا ایسی جنت عطا کروں گا کہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دوں گا اللہ کے رسول پاک ساتھ نے بوڑھے صحابی سے فرمایا تعجب پڑھو بغیر حساب کتاب جنت میں کون کون پڑھے گا پڑھیں گے نا ہاتھ اوپر کرو نا اللہ کے تعجد پڑھیں گے پڑھیں گے نہیں اللہ ہاں بغیر حساب کتاب کے جب اللہ کے رسول نے وہ صحابی سے کہا نا بوڑھے صحابی سے کہا کہ پڑھو گے نا بغیر حساب کتاب جنت میں جاؤ گے وہ صحابی نے سچا کہہ دیا میں نہیں پڑھوں گا وہ صحابی نے کہا میں نہیں پڑھوں گا کوئی اور عمل بتاؤ کہ بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں چلا جاؤں باقی تحجد کا پڑھنا تحجد کا پڑھنا ہاں وہ صاحبی نے کہا ویری ہارڈ بہت مشکل ہے تعجد کا پڑھنا اس لیے کہ رات کو اٹھنے پانی کا انتظام کرنا پانی کا بندوبست کرنا اس کے بعد دو چار رکھا تعجد پڑھنا پھر واپس فجر کے لیے اٹھنا وہ بوڑھے صحابی انہوں نے صاف کہہ دیا اللہ کے رسول یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا کوئی کوئی اور کام بتا دو ہاں، دیکھو انہوں نے صاف کہہ دیا اور آپ لوگوں نے تعجد پڑھنے کو کہا ہاں، خالی بس مولانا بولے ہاتھ اٹھا اٹھا لے ہاں پندرہ پندرہ دن سے فجر نہیں پڑتا ہوگا رمضان سے پہلے اور آج تحجد پڑھنے تیار ہو گیا ہے دیکھو کتنے صاف انداز میں کہا اللہ کے رسول میں تحجد نہیں پڑھ پاؤں گا بڑا آدمی بڑا آدمی اور اس زمانے میں صحیح ہے بڑا آدمی رات کو پانی کا انتظام کرنا پڑتا وہاں پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہماری طرح سہولت تھوڑی تھی کہ نل کو اس طرف گھما دیا تو ٹھنڈا پانی آیا اور اس طرف گھما دیا تو گرم پانی آیا اللہ نے ہم کو تو کتنی بڑی سہولت دی بلکہ ہمارے یہاں کے باتھ روم میں چلے جاؤ تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم باتھ روم میں آئے ایسا لگتا ہے میڈیکل اسٹور میں آ کے کھڑے ہو اللہ کا احسان اور کرم ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اور بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر وہ صحابی نے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحجد پڑھو وہ صحابی نے کہا مجھ سے نہیں ہوگا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا اچھا تحجد نہ پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں لیکن ایک اور کام کرو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے وہ صحابی نے پوچھا کون سا کام کرنا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زکات تو دیتے ہو بھائی شروع میں انہوں نے کہا تھا میں زکات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زکات تو دیتے ہوں گے مگر کچھ صدقہ بھی کر کر دو دو کچھ خیرات بھی کچھ اللہ کے واسطے دے دو ہمارے نبی نے فرمایا مدینے کے غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں لاچاروں مجبوروں میں کچھ اپنا مال دیتے جاؤ تم مال دیتے جاؤ گے اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا تو دوسرا کام ہمارے نبی نے بتایا تحجد نہ پڑھو کوئی بات نہیں یہ کام کرو صدقہ خیرات اللہ واسطے دیتے جاؤ اور قرآن کریم میں اللہ خود فرماتا ہاں میرے دوستو کاش ہماری نظر اس آیت پر پہنچے اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ جو میرا بندہ خرچ کرے گا سنو سنو اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرا بندہ خرچ کرے گا چاہے وہ دن میں اپنا مال خرچ کرے گا یا رات میں اپنا مال خرچ کرے گا اللہ یہاں تک فرماتے چپکے چپکے خرچ کرے گا اللہ کہتے کھلے کھلے خرچ کرے گا اللہ کہتا میرا بندہ تو دیتا جا تجھے نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوگا نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے والا وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے بولو وہ اللہ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں پارا نمبر تین بولو پارا نمبر اللہ نے فرمایا النهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا ولا خوف عليهم هم يحزنون اللہ و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے جو میرے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے کبھی دن میں کرے تو کبھی رات میں کرے کبھی چھپ کے کرے تو کبھی کھل کے کرے اللہ فرماتے میں ثواب دیتا جاؤں گا اور دنیا میں تجھے کوئی غم نہیں ہوگا آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا تو ہمارے آقا ساسم نے وہ صاحب صحابی سے کہا تاجد نہ پڑھو یہ کام کرو تو صحابی نے کیا کہا معلوم کیا کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا اللہ کے رسول نے کہا یہ کیوں نہیں ہوگا تم زکا تو دیتے ہی ہو نا کچھ غریب ہو مسکین ہو یتیم ہو بیوہ ہو لاچار ہو کی مدد کرو نا کچھ غلام کو آزاد کر دو کسی کو قید سے چھڑا دو تو وہ صحابی نے بوڑھے صحابی تھے نا حضرت عبداللہ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ پیسہ نکلتا تو میرے دل میں دکھتا بہت ہے آپ کو ایسا ہوتا ہے پیسہ جاتا ہے تو دل دکھتا ہے ارے بھائی ہاں بولو یا نہ بولو بھائی ہاں کوئی بولے گا نہیں یا مفتی صاحب کوئی نہیں بولے گا کوئی بولے گا تھوڑی میں کنجوس ہوں باقی سب کہا دیکھو ایسا بیٹھے پیسہ جاتا ہے تو آپ کا دل نہیں دکھتا نہیں دکھتا تو میں بیٹھا ہوں نام پہ کرتے جاؤ جو کرتے ہو وہ صحابی نے دونوں باتیں منع کر دی کہا تحجد پڑھو کہا اللہ کے رسول مجھ سے نہیں ہوگا کہا غریب مسکین یتیم میں صدقہ خیرات کرو کہا مجھ سے نہیں ہوگا تو ہمارے نبی نے کیا فرما اچھا اچھا تیسرا ایک کام بتاتا ہوں وہ تو کرو گے نا اس لیے کہ ہم نے دو دو کام بتائے تم نے منع کیا ایک کام اور بتاتے کرو گے نا تو صحابی نے کہا پہلے بتاؤ تو صحیح بھائی سنے تو صحیح کہ کون سا عمل ہے جو بغیر حساب کتاب جنت میں لے جائے گا سب کہو سبحان اللہ کہو ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے آقا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے آقا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تحجد پڑھنے فرمایا وہ صحابی نے تحجد پڑھنے سے منع کیا پھر ہمارے نبی نے کہا غریب مسکین یتیم بے والا چار مجبور میں کرے وہ صحابی نے عذر پیش کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا کام جب بھی موقع ملے صبح ہو شام ہو تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہوگا تم اللہ اللہ کرتے جاؤ گے اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا وہ صحابی بڑے صحابی تھے لکڑی کا سہارا لے کر یوں کھڑے ہوئے اور لکڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول یہ کام تو کروں گا وہ یہ کروں گا اس میں کہا رات کو اٹھنے کا ہے بھائی تاجد میں رات کو اور اس میں کہاں کوئی مال پیسہ دینا ہے ہاں کہا یہ کام تو کروں گا یہ کیا کر وہ صحابی جانے لگے بوڑھے صحابی تھے جانے لگے جب جانے لگے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا دیکھو یہ جا رہے دیکھو یہ جا رہے اور یہ پکا وعدہ کر کے جا رہے کہ اللہ کا ذکر کریں گے ہمارے نبی نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو دیکھو جا رہے ہیں جنت ہی دیکھنا ہو تو دیکھو جنتی جا رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہا اللہ کے رسول اللہ کے رسول یہ ذکر کریں گے جنت میں جائیں گے یہ ذکر کریں گے جنت میں جائیں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت سے فرما عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان یہ نہیں قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی وہ اللہ اللہ کرتا جائے گا اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا تو بھائی یہ انسان والی بات تو میں نے آپ کو سنا دی کرو گے بھائی ذکر کریں گے انشاءاللہ ارے بولو نا کریں گے انشاءاللہ جنات والی بات کو بعد میں رکھیں گے انشاءاللہ پہلے ہم سب ذکر کریں گے انشاءاللہ گردن جھکا دو سب لوگ پیار محبت کے ساتھ گردن جھکا دو میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی اللہ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 آواز سے بولو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں چین اور سکون عطا کرے گا میرا ساتھ دے دو ساتھ میں کہہ دو ہم سب کی صبح ہو تو کس کے نام بولو بولو آواز سے صبح ہو تو اللہ کے نام شام ہو تو اللہ کے نام رات ہو تو اللہ کے نام ہم سب کا پیدا کرنے والا کون بولو بولو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون اللہ ہی ہمیں روٹی کھلانے والا کون اللہ ہی ہمیں پانی پلانے والا کون اللہ ہی ہمیں کپڑا پہنانے والا کون اللہ ہی ارے یہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والا کون اللہ ہی زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کرنے والا کون اللہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم حکم دیا صبح ہو تو کس کا نام شام ہو تو کس کا نام میرے ساتھ میں پڑھنا بائیسویں پارے میں دوسرے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایوہ الذین آمنو اذکر اللہ کثیرا بکرتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والو بولو صبح ہو تو کس کا نام ہم لوگ یہ کہتے تو ہیں کہ صبح ہو تو اللہ کا نام لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب صبح میں اٹھتے ہیں تو کیا ہم مصطفیٰ کے طریقے پر اٹھتے ہیں ہم سب نے کہا نا صبح ہو تو کس کا نام اللہ کا نام ہاں تو میرے دوستوں میں ہمارے جوان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے بزرگوں سے نہیں ہمارے جوان جوان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب صبح میں بستر پر اٹھتے ہیں ہماری آنکھ کھلتی ہے تو کیا ہمیں یہ معلوم ہے ہم نے کبھی کسی مفتی صاحب سے پوچھا ہم نے کبھی کسی کے بارے میں کسی سے کسی بڑے عالم سے یا کسی سے ہم نے پوچھا کہ صبح میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا طریقہ کیا تھا میرے دوستوں میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور بولو ارادہ کرو انشاءاللہ کریں گے عمل کریں گے اور صحیح ہے میرے دوستوں اگر کوئی مصطفیٰ کے طریقے پر صبح کرے وہ اپنے بات روم میں جائے وہ اپنی ٹوائلٹ میں جائے وہ اپنا وضو کرے وہ اپنا چہرہ دھوئے لیکن اگر کوئی مصطفیٰ کے طریقے پر اٹھتا ہے اللہ کی قسم اٹھنے کے ساتھ اللہ تین سو شہیدوں کا ثواب اسے آتا کرتا ہے کریں گے کون کون کرے گا انشاءاللہ ہاں چلو اگر کرنے والے تو ہاتھ اپنے ایسے کرو کرو صبح میں جب اٹھے نا ہمارے آقا آقاش ہم تو خیر بستر پر ہوتے پلنگ پر ہوتے چارپائی پر ہوتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی زمین پر سوتے کبھی چٹائی پر سوتے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول یہ تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک آنکھ کھلتی تھی آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو لیتے تھے اور دیکھو تین مرتبہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ بولو کریں گے ان شاء اللہ کرو میرے ساتھ میں کرو جیسے آپ اٹھو سب سے پہلا کام ساتھ میں کرو اپنے دونوں ہاتھوں کو لے کر دونوں آنکھوں پر ملنا الحمدللہ بولو الحمدللہ پھر الحمدللہ پھر الحمدللہ میرے دوستوں ہمارے نبی کی یہ ایک سنت زندہ ہوگی اٹھنے کے ساتھ ہمارے نبی فرماتے میرے ایک طریقے کو زندہ کر دیا جا اللہ نے تجھے سو شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا تو ابھی تو آپ اٹھے ہیں بستر پر ہمارے آقا ساسرم ابھی بستر سے باہر نہیں ابھی تو آپ چٹائی پر بیٹھے ہیں اور آپ کا پہلا عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہتیلیوں سے تین مرتبہ آنکھوں کو ملتے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ کریں گے نہیں انشاءاللہ دوسرا کام ہمارے نبی جب اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے ایک مرتبہ پیار محبت سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے دوستو اگر کوئی امتی کہے گا دو سو شہیدوں کا ثواب ہوگا اور اس کے بعد صبح اٹھنے کی دعا تو معلوم ہوگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہی دعا پڑھتے تھے بھائی معلوم ہے نا دعا بولو نا کون سی دعا ہمارے نبی کون سی دعا پڑھتے الحمد للہ ہلدی آیا بادما اماتنا انڈیا میں ایک بھائی نے کہا کہ مولانا صبح اٹھ تو جاتا ہوں لیکن نیند جو ہے نا وہ آنکھوں سے جاتی نہیں ہے فجر کی نماز میں بھی نیند آتی ہے امام سجدے میں جاتا میرا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے میں نے کہا یہ دعا جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا اس کا ترجمہ سوچ لے اب بھی نیند ختم ہو جائے گی ابھی ابھی بلکہ ایسی نیند ختم ہو گیا ہم نے کبھی دعا کا ٹرانسلیشن سوچا ہم نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا ویلی نشو لیکن اس کا ترجمہ کیا اس کا ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے مار ڈالا تھا اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے مار ڈالا تھا تو ختم ہو گیا تھا تو موت کے گھاٹ اتر گیا تھا وہ شکر مان کے میں نے تجھے زندہ کیا لیکن ایک دن تجھے ماروں گا اور قیامت میں میرے سامنے حساب اور کتاب دینا ہوگا میرے دوستو اور صحیح بات ہے ہم رات کو سوتے نا تو مر گیا بھائی ہمارے گھر میں چوری ہو جاوے ہم کو معلوم نہیں ہوتا ارے ہم بلیک بن میں سوئے ہیں یہاں راستے پر اسٹریٹ میں کیا ہوتا ہم کو معلوم نہیں ہوتا صبح میں کوئی ہم کو بتا دیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہمیں معلوم ہوا رات کو ایکسیڈنٹ ہوا کوئی کہتا ہے چوری ہو گئی تو ہمیں معلوم ہوا چوری ہوا کوئی بیمار ہوا تو ہمیں صبح معلوم ہوتا کہ بیمار ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے مار ڈالا تھا وہ شکر مان کے میں نے تجھے زندہ کیا میرے دوستو یہ تین کام اگر ہم صبح میں کرے اٹھنے کے ساتھ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو مل لے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ سو شہیدوں کا ثواب ملے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اور سو شہیدوں کا ثواب ملے گا پھر الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا ویلیک النشور تین سو شہیدوں کا ثواب ملے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا کہ اٹھنے کے ساتھ ہی میرا امتی تین سو شہیدوں کا ثواب کما لے اس کو کہتے ہیں صبح ہو تو اللہ کے نام کون کون کرے گا یہ تین کام تو کریں گے بہت آسان ہے بھائی کریں گے نہیں انشاءاللہ بولو کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا رات کو جب بستر پہ جائے تو کیا کرنا ہے ہاں؟ ٹی وی دیکھنا ہے ٹی وی ہے گھر میں نہیں ہے رمضان میں بند ہے کہ اوپن مفتی صاحب یہ تو کوئی بولے گا ہی نہیں ہے ادھر میرے کو ایک بھائی نے عجیب ہے میں کبھی بھی کہتا ہوں بھائی سب کو چھیڑنا مولوی کو مت چھیڑنا آج رمضان میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں ہاں۔ مولانا کو مت چھیڑنا ہاں میرے کو ایک بھائی اتنا اچھا بولتا میرے کو بولتا مولانا یہ ایسا کا کو مولوی کے بچے زیادہ کا کو ہوتے ہیں ہاں ہنسو ہنسو بھائی تھوڑا تو ہنسو ذرا اچھا لگے بھائی ورنہ ایسا لگتا ہے روزہ پہاڑ کی طرح اتر گیا اب ہاں، مجھے ایک آدمی نے کہا مولانا یہ مولوی لوگ کا بچہ کا کو ہوتا ہے اس سے کہ ہمارے انڈیا میں ہوتا ہے معلوم نہیں یہاں پر کیا معاملہ لیکن کہتے کسی کے چار ہے کسی کے آٹھ ہے کسی کے بارہ اب ہاں، مولوی کیا بچے کا کو ہوتے میں نے کہا ہوتے اللہ دیتا تو مجھے کہنے والے نے کہا اللہ دیتا ہم کو بھی معلوم ہے ہم کو کا کو نہیں دیتا میں نے کہا مولوی کو چھیڑنا ایک مولانا بیچارہ کھانا کھانے گیا بھوک لگی ہے نا ہاں بھجا مولوی مولوی کھانا کھانے گیا تو جو پلیٹ تھی نا پلیٹ اس میں چکن اس طرف اور رائس یعنی مولوی صاحب کے سامنے کیا آ گئی رائس اور چکن کہاں چلی گئی سامنے مولوی کو برداشت ہو گئے بھائی مولانا کو چلے ایسا مولانا نے بات کرتے کرتے ادھر ادھر کی بات کرتے پلیٹ کو گھما دیا ادھر ادھر کی بات کرتے کرتے پلیٹ کو گھما دی اب چکن اپنی طرف آ گئی اور وہ رائس جو ہے وہ سامنے والے کی طرف گیا تو سامنے والا کہنے لگا مولا تھا ابھی تک تو چکن ادھر تھی اور ابھی آپ کی طرف چلی گئی آپ نے بات بات میں پلیٹ گھما دیا مولا نہ تو بڑے غصے ہوئے خبیص نالا کیسا سوال کرتا ارے وہ چکن وہاں تھی اس کا اس کی ٹانگ جو ہے قبلے کی طرف تھی گناہ ہو رہا تھا تو میں نے اپنی طرف کر دیا میں نے کہا انڈیا میں کسی نے پوچھا مولوی کے بچے کا کو زیادہ ہوتے میں نے کہا اللہ دیتا کہا اللہ تو سب کو دیتا لیکن مولوی کو کہا کو بارہ بارہ چودہ چودہ میں نے کہا دیکھ بھائی اب جب تو نے پوچھ ہی لیا تو مولوی کو چھیڑا تو سن لے میں نے کہا بھائی تیرے گھر میں ٹی وی ہمارے گھر میں بی بی تو حرام میں پڑا ہم حلال میں پڑے اب کائے کو تیرے پیٹ میں دکھتا بھائی خیر ابھی رات کا رات رات جائیں گے بستر پر جائیں گے میرے دوستو آج سن لو میں نے آپ کو تین سنتیں بتائی جو صبح میں عمل کرو گے تو تین سو شہیدوں کا ثواب اور رات کو گھر میں جاؤ گے اور بستر پر جاؤ گے تو اور تین کام کرو گے کرو گے انشاءاللہ کھڑے بولو کریں گے انشاءاللہ ایک کام میرے دوست اپنی زندگی میں ڈالو جب بھی رات کو بستر پر جاؤ جب بھی سونے کا ارادہ کرو پہلا کام وضو کر لو کون کون کرے گا بولو وضو کریں گے انشاءاللہ وضو ہاں شیطان اس وقت ہمیں شیطان ہمارے درمیان میں آئے گا شیطان ہم کو کہے گا you are too much tire تو بہت تھک گیا ہے اور ابھی کون سی نماز اپنے کو پڑھنے جانا ہے لیکن میرے دوستوں نہیں اپنا شیطان سے مقابلہ کرو کہ میں رات کو بستر پر نہیں جاؤں گا جب تک پہلے وضو نہیں کروں گا اور ہمارے نبی نے دو باتیں فرمائی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو بستر پر جائے وضو کر لے اگر رات کو موت آئے گی ایمان والی موت اللہ نصیب کرے گا اور ہمارے نبی نے فرمایا رات کو وضو کر لے وضو کر کے اپنے بستر پر چلا جا تو وضو کرتا جائے گا اللہ سو شہیدوں کا سواب تجھے آتا کرے گا تو ایک تو وضو کریں گے کریں گے انشاءاللہ نمبر دو ہم کو کیا کرنا معلوم آپ کے پاس کوئی رومال ہوگا جیسے تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ یہ آپ کی چارپائی ہے آپ کے پاس کوئی رومال ہوگا کوئی کپڑا ہوگا تین مرتبہ اپنے بستر دیکھو اس طرح ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اوپر سے لے کے تین مرتبہ اپنے بستر کو جھاڑنا یہ تین مرتبہ تم بستر کو جھاڑو گے سو شہیدوں کا سبب نصیب ہو جائے گا ہاں جب جھاڑو گے نا تو یہ بیوی بہت غصے ہوئے گی اور کیا بولے گی معلوم میں نے کچھ کمرے کو گندا رکھا تھا ہاں، یہاں تم کو جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے میں نے پورا بستر صاف کیا میں نے پورا کمرہ صاف کیا اور معلوم دن میں کتنی مرتبہ ہم نے چادر کو بدلا دن میں کتنی مرتبہ ہم نے آپ کے پیلو کیس کو بدلا اور اس کے بعد میں تم یہ سب کے سامنے یہ تین مرتبہ لے کے بستر کو جھاڑتے ہو تم یہ بتاتے ہو کہ کوئی گندگی ہے اگر آپ کی بیوی آپ کو پوچھے تو کہنا نہیں تو نے تو گھر کو بہت صاف کیا تو نے تو گھر کو اجلا اجلا رکھا اور تو نے تو چادر کو بھی بدلا ہوگا لیکن یہ عمل کر کے میں اپنے دل کو نبی کی محبت میں لے کر آتا ہوں کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ کتنے کام ہو گئے دو کام اور پھر رات کو سونے کی دعا پڑھ لو بھائی دعا تو سب کو یاد ہوگی بہت ہی اچھی اور بہت ہی مختصر اللہم بسمی کا امون تو واہ یار بتاؤ تین سو شہیدوں کا ثواب ملے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید مجید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی میرے ایک طریقے کو زندہ کرے اللہ سو شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا ارے میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا صبح میں اٹھ گیا تین سو شہیدوں کا ثواب مل گیا رات کو بستر پر چلا گیا تین سو شہیدوں کا ثواب مل گیا کتنا پیارا امتی ہوگا کہ روزانہ چھ سو شہیدوں کا ثواب لے کر جاتا ہوگا تو بھائی کریں گے عمل کریں گے اور رمضان میں تو ایسے بھی ثواب اور بھی بڑھ جائے گا تو یہ ایک بات تھی کہ بھائی صبح کرو تو اللہ کے نام رات کرو تو اللہ کے نام کون کون تیاری ہے اس طریقے پہ صبح کرنا اور رات کرنا کریں گے نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب ایک دوسری بات پر میں آ رہا ہوں میرے دوستوں ایک اور کام ہمیں کرنا ہے درود شریف پڑھنا پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ آج میں آپ کو درود پاک پر ایک عجیب حدیث سنا رہا ہوں اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اللہ کی قسم جب یہ حدیث میں نے پڑھی نا ہاں تو کتنی دیر تک تو میں کتاب کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر سوچتا رہا میرے پیارے نبی اللہ کی قسم تیرے احسان کو کوئی چکا نہیں سکتا ہمارے پیارے نبی کا حق کوئی ادا میں آپ کو درود پاک پر اتنی پیاری حدیث بتاؤں گا اتنی پیاری حدیث سنیں گے نا سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ اتنی پیاری حدیث کیا فرمایا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایک صحابی صحابی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول میں آپ پر درود پڑھوں گا تو ہمیں کیا ملے گا اللہ کے ہمارے آقا صلی اللہ کتنے عجیب انداز میں درود پڑھ لے محبت کے ساتھ پڑھ لے ہمارے نبی جملہ فرمایا آپ سبحان اللہ کہو گے نہیں انشاءاللہ ارے میں سبحان اللہ کہو گے نا ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی محبت کے ساتھ کس کے ساتھ سب سب ساتھ میں بولے کس کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کے ساتھ بھلے کتنی مرتبہ اونلی ون ہاں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کے ساتھ بھلے ایک ہی مرتبہ درود پڑھ لے ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ تو درود پڑھے گا تیرا درود تیرے منہ سے نکلے گا بھائی درود کہاں سے نکلے گا چلو ایک مرتبہ درود پڑھا پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود نکل گیا اب آگے کیا ہوگا میں پڑھ لیا درود پڑھ لیا محبت کے ساتھ پڑھا ایک مرتبہ پڑھا آگے کیا ہوگا اب سنو ہمارے نبی فرماتے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی محبت کے ساتھ میرا امتی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھے گا ہمارے نبی فرماتے وہ درود اس کے منہ سے نکلے گا ہمارے نبی فرماتے محبت والا درود ہوگا بھلے ایک مرتبہ ہوگا اس کے منہ سے نکلے گا ہمارے نبی فرماتے وہ درود جنگلوں میں جائے گا وہ درود سمندروں میں جائے گا وہ درود دریاؤں میں جائے گا وہ درود پتھروں کے پاس سے گزرے گا وہ درود درختوں کے پاس سے گزرے گا وہ درود مشرق میں جائے گا مغرب میں جائے گا شمال میں جائے گا جنوب میں جائے گا ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ محبت والا درود ہے زمین کے کونے کونے میں جائے گا آسمان کے کونے کونے میں جائے گا لیکن ہمارے نبی فرماتے محبت والا وہ ایک درود جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا وہاں وہاں سے اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا جائے گا محبت والا ایک درود ہوگا جہاں جہاں سے جائے گا یعنی ہم درود پڑھیں گے وہ درود جائے گا جائے گا جائے گا ارے کہاں جائے گا جنگلوں میں جائے گا ارے سمندروں میں جائے گا ارے دریاؤں میں جائے گا ارے میرے دوستوں ہمارا محبت والا درود مشرق میں جائے گا مغرب میں جائے گا شمال میں جائے گا جنوب میں جائے گا ارے زمین کے کونے کونے جائے گا آسمان کے کونے کونے جائے گا لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جہاں جہاں سے محبت والا درود گزرے گا وہاں وہاں سے تیری مغفرت کی خبر آتی رہے گی گے بھائی پڑھیں گے محبت والا حدیث بھائی سمجھ میں آ گئے آپ کو میں اس کا عربی بھی بتا دوں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت والا ایک درود ہوگا جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا تیری مغفرت کی خبر آتی جائے گی کریں گے بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ کون سا والا پڑھیں گے محبت تاکہ ہم پڑھیں گے یہاں بلیک بن کی مسجد میں اور معلوم نے کہاں کہاں دنیا کے کونے کونے اور آسمان کے کونے کونے وہ درود پاک جائے گا اور ہماری مغفرت کا اعلان ہوگا بولو انشاءاللہ یہ تو ہمارے نبی نے فرمایا اور شیخ عبد القادر جیلانی نام سنا آپ نے ہاں بولو نا نام سنا پیران پیر غوث پاک کون شیخ عبد القادر انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کیا فرمایا ان کا جملہ سننا وہ کہتے ہیں درود پڑھنا محبت کے ساتھ درود پڑھ کھنے درود پڑھنا محبت کے ساتھ درود پڑھ کسی نے پوچھا پیران پیر سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو کیا ہوگا ارے پیران پیر نے کتنے پیار سے فرمایا ہاں سننا پیران پیر علی میں ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محبت کے ساتھ درود پڑھ لے تو محبت کے ساتھ درود پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا اللہ اسے مدینہ پہنچا جاتا جائے گا ہم پڑھیں گے یہاں بلیک بند درود درود جائے گا کہاں آگے کیا فرمایا پیرانے پیر نے فرمایا تو محبت کے ساتھ درود پڑے گا اللہ تیرے درود کو مدینہ مدینہ پہنچائے گا پیرانے پیر فرماتے محبت والا درود مدینہ جائے گا اور مدینے میں سرکار قبول کریں گے تو آسمانوں پر پروردگار بھی قبول کر لے گا یہ کون سا درود محبت والا ابھی آپ لوگ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ اچھا یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت کسی نے پوچھا پوچھا حضرت حضرت پیر سے اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑھے تو اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑھے تو تو پیر شیخ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہا کوئی بغیر محبت کے بھی درود پڑھتا ہے یعنی کوئی ایسا بھی امتی ہے جو بغیر محبت کے درود پڑھتا پوچھنے والے نے کہا حضرت آپ کے سامنے نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا آئے گا جو بغیر محبت کے درود پڑھے گا تو اس کے درود پاک کا کیا ہوگا پیران پیر نے کہا اللہ کی قسم بھائی بغیر محبت کے درود پڑے گا فرشتہ اس کا درود لے گا اور وہیں اس کے پہ مار دے گا یعنی وہ یہ جماعت کھانے کے باہر بھی نہیں جائے گا یا پہلی لائن میں پڑھا تو دوسری لائن میں بھی درود نہیں جائے گا تو اس کا مطلب نکلا کہ محبت والا درود کہاں کہاں جائے گا ابھی آپ نے پڑھا نا محبت والا درود مشرق میں جائے گا مغرب میں جائے گا آسمانوں پر جائے گا زمینوں پہ جائے گا درختوں کے پاس سے جائے گا پتھروں کے پاس سے جائے گا اور جہاں جہاں سے جائے گا مغفرت کے اعلان کرتا ہوا چلا جائے گا تو میرے دوستو محبت والا دروز ہاں پیرانے پیر فرماتے مدینہ چلا جائے اور مدینے سے اللہ کے دربار میں چلا جائے بھئی یہ بات تو صحیح ہے جو چیز زمین پر قبول ہو جاتی ہے اللہ آسمان پر قبول کر لیتا ہے اللہ آسمان پر اٹھا لیتا ہے نا قرآن کریم میں ہے نا بائیس میں پارے میں پارہ نمبر ٹوئنٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو عمل زمین پر قبول ہو جاتا اللہ اسے عرش پر بلا لیتے تو میرے پیارے دوستو محبت والا درود کہاں کہاں جائے گا آپ کو معلوم ہو گیا اور بغیر محبت والا تو چلو بتاؤ ابھی ہم کو پڑھنا ہے درود پاک کون سا پڑھتے ہیں محبت والا بغیر محبت والا کون کون محبت والا پڑھے گا ہاتھ اوپر کرے بھائی ہاں ذرا کس کے ہاتھ اوپر کرے نا میں دیکھوں بھائی ہاں محبت والا پڑھیں گے نا محبت والا درود پڑھیں گے ہاں محبت والا درود پڑھیں گے اچھا بغیر محبت والا کون پڑھے گا ارے کوئی تو ہوگا بغیر محبت والا یعنی سب محبت والا ہی پڑھیں گے ارے بولو نا سب سب نہیں پھر میں پوچھ رہا ہوں محبت والا درود پڑھیں گے بغیر محبت والا کون پڑھے گا اس کا مطلب سب نبی سے محبت کرتے ہیں ارے بولو نا ہاں بولو نا ایسا مت بولو ایسا کہو ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے گے تو پڑھیں گے سب محبت والا درود بغیر محبت والا محبت والا ہی پڑھیں گے اس کا مطلب سب محبت کرتے ہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان مہینے میں جھوٹ بول رہے ہو آپ لوگ ایسا نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا ایسا کہ رمضان کے مہینے میں اثر کے بعد اعتکاب شروع ہونے والی رات اس لیے کہ میں نے کہا محبت والا درود کون پڑیں گے تو پوری مسجد نے ہاتھ اٹھایا اور بغیر محبت میں کسی نے نہیں ہاتھ اٹھایا اس کا مطلب سب ایک سو ایک پرسنٹ نبی سے محبت کرتے اگر محبت کرتے تو داڑھی کا ہے ویری از بیئر داڑھی محبت کرتے نا نبی سے ارے ہاں بولو نا ہاں ابھی میں نے آپ کو کہا نا بولو نا کرتے تھے کرتے کا ہے اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کے کوئی چہرہ تھا نہیں نہیں بولو نا کوئی چہرہ تھا ہاں۔ اگر کوئی ہماری تعریف کر دے نا یہ میں ہمارے جوانوں کو کہتا ہوں کہ کوئی عورت یا کوئی لڑکی اگر ہمارے چہرے کی تعریف کر ہوئے یا میسج بھیج ہوئے کہ یو آر لوکنگ اسمارٹ تو دوسرے دن سے اس کے پورے بات کرنے کی سٹائل بھی بدل جائے گی اس کے بال کی سٹائل بدل جائے گی اور نہاتا نہیں ہوگا تین دن دن تک اب میں تین مرتبہ نہ اس کو کہو کہ ایسا کیا ہو گیا بھائی اتنا تو تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا ابھی تیرے ہیئر سٹائل بدل گئی تیرا چہرے کا بدل گیا تیرا بولنے کا انداز بدل گیا اور تو دن میں کتنی مرتبہ نہاتا ہو گیا تو کہے گا دیکھو دیکھو پہلے میرے دوستو ایک عورت نے ہم کو کہا تو ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ بدل گیا صرف اتنا کہا کہ یو آر لوکنگ اسمارٹ تو ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ بدل گیا میرے دوستو اللہ کی قسم کھا کے کہو نبی کا چہرہ کتنا پیارا چہرہ ہوگا کہ آپ مکہ مدینے کی زمین پر چلتے ہیں اور اللہ آسمان پر آپ کی خوبصورتی بیان کرتا ہے کون تعریف کرتا ہے بولو کون تعریف کرتا ہے اور اللہ نے بھی تعریف کی تو کیسی تعریف کی کی اللہ نے فرمایا میرا میرا محبوب محبوب تو زمین پر چلے مکہ کی زمین پر چلے اللہ فرماتا میرا محبوب تیرے چہرے پر وہ نور نظر آتا کہ ایسا لگتا کہ تیرا چہرہ چمکتا ہوا سورج نظر آتا اللہ نے فرمایا میرا محبوب تیرا چہرہ تو ایسا لگتا جیسے اندھیری رات میں چودویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا اللہ کہتے میرا محبوب تیرا چہرہ ایسا لگتا جیسے دن کا اجالا سامنے آ گیا اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاغَا وَالْقَمَرِ ذَا أَتَلَاغَا وَالنَّغَارِ ذَا جَلَّاغَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب تیرے چہرے کو تیرے چہرے انور کو چمکتا ہوا سورج کہہ دو تیرے چہرے انور کو چاند کہہ دو تیرے چہرے انور کو دن کا کا اجالا کہہ دوں تو کون ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ اور آپ ہم یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں جن کو وہی چہرہ پسند اچھا داڑھی اڑا ہوئے پھر نبی سے محبت یہ کون سی محبت ہے دیکھو دیکھو کچھ لوگ تو بیٹھے ہو ہو ہو ایسی کٹ ماری ہے نا بہت اچھی ہے یہ پٹی بنا ایسا تو کوئی بینڈیج چپکا کے آیا ہوا ہے اچھا ابھی مفتی صاحب ابھی تو بڑا مسئلہ کیا کہتے معلوم ہاں مولانا تو داڑھی داڑھی میں بیان کرتا قرآن میں کہا ہے داڑھی کا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کا بیان کہ جب دیکھو جب بیان میں داڑھی رکھو داڑھی رکھو داڑھی رکھو قرآن نے کہا اب تھوڑا بہت پڑھ لیتا تو اتنا بڑا اعتراض اٹھاتا کہ مولانا یہ تو بتاؤ کہ قرآن نے کہاں پر ہے کا میرے دوستو ایک مرتبہ میں کتاب دیکھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت علی حضرت علی سے بڑھ کر جاننے والا کون ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا انا العلم و علی بابوہا ہمارے نبی نے فرمایا علم کا شہر میں ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے تو حضرت علی کا علم تو کیسا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو داڑھی رکھنے کو کہا ہوگا تو سامنے والے نے کہا ہوگا اینا فی القرآن کہ داڑھی کہاں ہے قرآن میں کہا حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم قرآن میں ہے داڑھی کا ذکر ہے پارہ نمبر ایٹ پارہ نمبر سنیں گے آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ اللہ نے کیا فرمایا معلوم اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر آٹھ میں فرمایا کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو پاک ہوتی ہے اللہ پارہ نمبر آٹھ میں کہتا ہے کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جہاں جو پاک ہوتی ہے اور اللہ نرم نرم پودے کو اگاتا ہے اللہ نرم نرم سوا کچھ نہیں ہوتا اب جتنے داڑھی والے ذرا اپنا ہاتھ گھما ہاں، نرم لگا ارے نے بھائی داڑی والوں سے کہہ رہا ہوں گھماؤ نے لگا نرم لگا ہاں کیوں زمین پاک ہوتی ہے تو اللہ نرم نرم پودا اگاتا ہے اب جو شیو وہ ذرا گھماؤ ہاتھ جنہوں نے شیو کیا ادھر گھما ادھر ہاتھ گھما ایسا انجیکشن جیسا لگتا کہ نہیں لگتا ہاں؟ اور حضرت علی کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زمین پاک ہوتی ہے جہاں نرم نرم پودا ہوتا حضرت علی نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ زمین پاک ہوتی ہے جہاں نرم نرم پودے ہوتے ہیں آگے اللہ نے کیا فرمایا حافظ قرآن سے پوچھنا میں نہیں کہتا قرآن کریم میں لکھا اللہ نے فرمایا والذی خبث خبوس کا ترجمہ تو معلوم ہو رہا بیت میں جاتے تو اللہ میں اللہ کہتا والذی خبوس وہ چہرہ جو ناپاک ہو گیا وہ چہرہ جو گندا ہو گیا لا یخرج الا نقیدہ وہاں کاٹوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہاں میں غلط بول رہا ہوں ٹینشن میں آ گئے نا آپ لوگ ایک بھائی میرے کو کیا بولا معلوم ہو نا آپ کا بیان سنا میرے کو داڑھی رکھنے کا ہی ہے میں نے کہا پھر رکھ لینا کہا پرابلم مائی ہاں یہاں بھی ہوگا کوئی ایسا پیشنٹ بیٹھا ہوگا کہ میری بیوی منع کر دی ہے یعنی میری بیوی منع کر دی اور میری بیوی یہ کہتی ہے کہ تم داڑھی رکھو گے پھر ہم کہیں شاپنگ واپنگ پہ جائیں گے تو تم بڈھے بڈھے گے اور تمہارے بڑھاپے کو دیکھ کر کوئی میرے کو بھی بڑھا سمجھے گا اس لیے کہا کہ میری وائف نے میرے کو منع کیا کہ داڑھی مت رکھنا میں نے اس کو ایک بات کہی آپ کو بھی کہتا ہوں شاید کوئی اگر بیٹھا ہو ایسا جس کی وائف منع کرتی ہو داڑھی رکھنے میں نے اس کو کہا کہ ضروری چیزوں میں وائف کو پوچھا نہیں جاتا ہے صحیح ہے جو کام ضروری ہے اس میں بیوی کو پوچھا جاتا ہے آپ لوگ بیوی کو کیسا بلاتے یعنی بلاتے کیسا ہو اے یا نام لے کے ہاں نظیر بھائی کیسا میرے کو آنکھ نکال نکال کے دیکھتا ہے ارے بھائی بیوی بیوی کو کیسا بھی ضروری چیزوں میں بیوی کو پوچھا جاتا ہے اب جو بھی بیوی کو بلاتے ہوئے کوئی یہ کر کے بلاتا ہوئے کوئی نام لے کے کوئی جان کہتا ہوئے کوئی جانو کہتا ہوئے جو بھی کہتا ہوئے کوئی ڈارلنگ کہتا ہوئے لیکن آج میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ اپنی بیوی کو بلانا بیوی کہے کہ کیا ہوا تو کہنا جاؤں جاؤں کیا بولے گی بیوی کیا بولے گی پاگل ہو گیا ہے ہاں، پاگل ہو گیا پیشاب کرنے جانے کا اس نے میرے کو پوچھتا ارے میرے دوستوں پیشاب کرنا ضروری ہے اس میں بیوی کو نہیں پوچھا گیا تو داڑی رکھنے میں کیوں بیوی کو پوچھا گیا کیا یہ ضروری نہیں ہے ارے پیشاب اگر آدمی نہیں کرے گا تھوڑی دیر کے لیے پیشاب نہیں کرا ایک دن نہیں کیا دو دن نہیں کیا تیس دن نہیں کیا ارے مر جائے گا پیشاب نہ کرنے والا آخر میں مر جائے گا لیکن داڑھی نہ رکھنے والا قیامت کے میدان میں نبی کے محبت کے میدان سے نکال دیا جائے گا بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کرے کہ ہم کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائے محبت کریں گے نہیں انشاءاللہ ہاں میرے دوستو نبی سے محبت ہی نہیں ہے تو درود پاک جائے گا کہاں سے آدمی کہتا میں پانچ سو مرتبہ درود پڑھا ارے کوئی کہتا میں رمضان میں ایک ہزار مرتبہ درود پڑھا کوئی کہتا میں جمعہ کے دن پانچ ہزار مرتبہ درود پڑھا ارے میرے دوستوں وہ درود پاک کس کام کا جان نبی پاک محمد رسول اللہ کی محبت کے جنازے اٹھائے گئے ہو ہمارا چہرہ دیکھو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی سے محبت نہیں کرتا چلو چہرے سے آگے بڑھو ہمارا کپڑا دیکھو کپڑے سے سے معلوم ہوتا کہ نبی محبت کرتا ہے بہت سارے میرے جوان بیٹھے جن کی پٹلون اور جن کی پینٹ جن کی پیجامہ ٹکنوں کے بولو ہے کہ نہیں ہے اس لیے مسجد میں آتا ہے تو فولڈ کرنا پڑتا ہے اب میرے دوستوں میں نہیں کہتا اب کسی بھی عالم سے پوچھے بخاری مسلم ترمیزی ابو دعود نسائی ابن ماجہ موتہ مالک موتہ محمد مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق میں نے دس حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیا اللہ کی قسم ہمارے نبی فرماتے قیامت تک آنے والا میرا وہ امتی جو مرد ہوگا اور اس کی پیجامہ ٹکنوں کے نیچے ہوگی اس کی پٹلون ٹکنوں کے نیچے ہوگی ہمارے نبی نے تین باتیں بتائی دل کام جائے ہمارے نبی نے سب سے پہلی بات فرمائی وہ جہنمی ہوگا نمبر دو ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد جس کی پٹلون ٹکنوں کے نیچے ہوگی قیامت میں اللہ اس کی طرف محبت سے دیکھے گا بھی نہیں اور تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ جس کی اور پٹلون کے نیچے ہو قیامت کے میدان میں نہ وہ میرا ہوگا نہ اللہ کا ہوگا اچھا میرے دوستو ہم کو نبی کا کپڑا نہیں پسند آیا نا اسی لیے تو ہماری پیجامہ پٹلون ٹکنوں کے نیچے جا دیے جبکہ نبی کا کپڑا اتنا پیارا ہے کہ اللہ قرآن کریم میں نبی کے کپڑوں کا ذکر کرتا ہے کسی بھی نبی کے کپڑے کا ذکر نہیں ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں جو قرآن مجید قیامت تک رہنے والا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کپڑے کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل وہ کپڑے کا ذکر آیا کہ نہیں آگے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر اللہ کپڑے کا ذکر کرتا اور ایک بات آپ کو بتاؤ ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا کھڑے بولو ہوگا ایک مرتبہ یہی میں نے ابھی جن کا نام لیا بہت بڑے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آ رہے ہیں ایک مرتبہ یہاں سے آ رہے سامنے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کندھے پر ایک چادر رکھی ایک چادر اللہ کے رسول نے اپنے کندھے پر رکھی یہاں سے حضرت علی آ رہے وہاں سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے جب ملاقات ہوئی سنو جب ملاقات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اللہ کے رسول وہ جو چادر آپ نے کندھے پہ رکھی ہے نا میرے کو تھوڑی دیر کے لیے دینا نا اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے چادر دے دی بھائی حضرت علی نے مانگا اللہ کے رسول نے دے دی حضرت علی نے چادر اپنے کندھے پہ رکھی سنا حضرت علی نے چادر اپنے کندھے پہ رکھی اور یوں آسمان کی طرف دیکھا کچھ نظر نہیں آیا پھر حضرت علی نے وہی چادر نبی کے مبارک کندھے پر رکھی اور آسمان کی طرف دیکھا اور حضرت علی کیا کہتے حضرت علی فرماتے چادر وہی ہے میرے کندھے پر رکھا آسمان پر مجھے کچھ نظر نہیں آیا لیکن جب نبی کے مبارک کندھے پر رکھا چادر نبی کے مبارک کندھے پر تھی اور اس کی چمک آسمانوں پر نظر آتی تھی میرے دوستو اب آپ بتاؤ ہم لوگ جس کو نہ نبی کا چہرہ پسند نہ نبی کے بتائے ہوئے کپڑے پسند تو پھر یہ کون سی محبت ہے ہمارے کپڑے دیکھو تو نبی کے طریقے کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں ہاں ہمارا چہرہ دیکھو تو نبی کے طریقے کے خلاف جا رہا میرے دوستوں وہ کیسی اللہ کے واسطے بتاؤ نہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے میں اور آپ نبی سے محبت کریں یہ کیسی محبت ہے کہ چہرے کا معاملہ آیا تو ہمیں نہیں پسند کپڑے کا معاملہ آیا تو نہیں پسند تو میرے دوستوں پہ نبی سے کون سی محبت ہے ہے محبت ہے نبی سے جیب میں ہاتھ ڈالو میں نہیں ڈال رہا ہوں مجھے پاؤنڈ نہیں لینا ہے آپ کے جیب کا آپ جیب میں ہاتھ ڈالو اور بتاؤ جیب میں سے مسواک آتا ہے کہ موبائل باہر آتا ہے ہاں؟ جن کے جیب سے مسواک نکلے میں نہیں کہتا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسواک کرتا ہوگا وہ اللہ سے بات کرتا ہوگا بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں ہر وضو کے وقت ہر نماز کے وقت مسواک کو فرض کر دیتا ہوں ہمارے نبی نے فرمایا لولا انا شک علی امتی لا امرتهم بالسواک عند كل وضوء عند كل صلاه ہمارے نبی فرماتے میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں امتی کو کہتا ہر وضو سے پہلے مسواک کا کرنا فرض ہے ہر نماز سے پہلے مسواک کا کرنا فرض ہے لیکن میرے دوستو ہمارے جیب سے مسواک نہیں موبائل ارے ہاں یا نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے آئے گھر تو چھوڑے گا نہیں بیوی نمبر دیکھے گی تو اور پرابلم کھڑا ہو جائے گا میسیج پڑے گی تو ڈبل پرابلم کھڑا ہو جائے گا ہاں اور میرے دوستوں ہم ہم لوگوں کی محبت کی ایک مثال آپ کو بتاؤ ایک مثال بتاؤ ہماری محبت کتنی گری ہوئی محبت ہے اگر ہم گھر سے کبھی نکلے نکلے بھائی ہم گھر سے کام ہے آدمی اپنے کام کے لیے نکلا آدھا آدھا راستہ راستہ نکل نکل گیا گیا اسے فیکٹری پر جانا اسے اپنے کام پر جانا آدھا راستہ نکل گیا اسے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اللہ میں مسواک بھول گیا اللہ میں مسواک بھول گیا میرے دوستوں گاڑی کو لے کر واپس نہیں آئے گا فوراً کہے گا ارے بغیر کے بھی وضو تو ہو جاتا ہے نا اور وضو ہو جاتا ہے تو نماز بھی ہو جاتی ہے لیکن میں آپ سے پوچھوں اگر کوئی آدمی موبائل بھول کے چلا جائے تو کیا کرے گا واپس آئے گا اور بیوی کو ڈانٹے گا بھی بیوی کو کہے گا ارے میں صبح میں کام پہ جانے والا کم از کم موبائل تو سامنے رکھ میں کتنا آگے نکل گیا مجھے وہاں سے واپس آنا پڑا موبائل ٹیبل پہ ہوتا تو میں لے کر چلا جاتا میرے پیاروں اگر موبائل کے واسطے بیوی کو ڈانٹا مسواک کے واسطے ڈانٹا ہوتا اللہ دونوں کو جنتی بنا دے رہا خیر مجھے تو یہی بتانا میرے دوستوں نبی سے محبت بھائی کریں گے انشاءاللہ اس لیے مجھے اپنی بات کو ختم کرنا کافی تھکا ہوا بھی ہو لیکن ایک بات بہت پتے کی کہنا ہے سب کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ میرے دوستوں آج کون سا روزہ یہاں پر الحمدللہ بیس روزے ٹوینٹی الحمدللہ یعنی رحمت کا عشرہ مغفرت کا عشرہ اب آنے والا جو عاشرہ ہے نا اتنا پیارا عاشرہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دس دن رمضان کے آتے ہیں اللہ رحمت رحمت رحمت لے کر آتا ہمارے نبی نے فرمایا دوسرے دس دن آتے اللہ مغفرت مغفرت لے کر آتا اور ہمارے نبی نے فرمایا آخر ہو من النار ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا پہلے دس دن آئے اللہ اپنی رحمت تجھ پر نچھاور کر دے گا دوسرے دس دن آئے اللہ مغفرت تجھے لٹا دے گا ہمارے نبی نے فرمایا آخری دس روز میرے امتی کو مل جائے اللہ جہنم بھی اس پر حرام کر دے گا میرے دوستو روزے ہو گئے نا اچھا صحیح بتانا اللہ نے ہمارا روزہ قبول کیا کہ نہیں کیا ارے اللہ ایکسپٹ روزہ قبول کیا اللہ نے ایک بات میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں ایک گناہ ایسا ہے ایک گناہ ایسا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا روزہ اور حدیث پاک میں لکھا کہ قیامت میں اللہ کہیں گے تو بھوکا تھا پیاسا تھا مگر میں نے تیرے روزے کو قبول نہیں کیا تھا ایک گناہ ایسا ہے سب سب میرے پیارو سب سب لوگ اس گناہ میں مبتلا ہے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اتنے پیار سے کہا کہ ہم کس کس کو سمجھائے اور کیسے کیسے سمجھائے رمضان کا اتنا لمبا لمبا روزہ ہوتا ارے بیس گھنٹے کا روزہ انیس گھنٹے کا روزہ اٹھارہ گھنٹے کا روزہ لیکن ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ ختم ہو جاتا اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا میرے دوستو اب یہ سوال ہے کہ ہمارے بیس روزے میں وہ گناہ ہوا اگر ہوا تو ہمارے نبی نے جو کہا وہ بات فائنل ہے بھائی ہمارے نبی نے کہا نہیں قبول تو نہیں قبول اور قبول تو اچھا نبی اور اللہ کے قانون کو کوئی بدل سکتا ہے ارے بولو نا ہمارے نبی نے کہہ دیا اللہ نے کہہ دیا کوئی قانون کو بدل سکتا اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا لِحُكْمِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا فیصلہ ہوگا میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہوگا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیسا گناہ معلوم صبح سہلی ہوتی ہے بولتے جو جلدی جلدی بولتے جو ہوتی ہے ہاں بھائی ٹائم بہت کم ہے ساتھ میں بولنا سیری ہوتی ہے ہاں یہاں تو سیری میں بھی ہو وہاں میں ابھی ساؤتھ افریقہ میں تھا تو وہاں سیری میں جہاں پر بھی جاؤ تو کڑی کھچڑی ہاں کہا بھائی گجرات والوں کی کڑی کھچڑی کہاں کہاں چھپے گی وہ نہیں معلوم ہاں خیر سیری میں برکت ہے کرنا چاہیے کرنا چاہیے نا ہاں سر اچھا شہری کے بعد ہم لوگ فجر کی نماز پڑھتے الحمد للہ وہ بھی ضروری ہے فرض ہے اچھا فجر کی نماز کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں اکثر ہاں نائنٹی پرسنٹ لوگ سو جاتے ہیں اب جس کو جیسا ٹائم ہوگا اس کے بعد اٹھے گا کوئی صبح نو بجے اٹھے گا کوئی دس بجے اٹھے گا کوئی گیارہ بجے اٹھے گا کوئی بارہ بجے اٹھے گا اپنے اپنے ورک پہ جائے گا اپنے اپنے کام پہ جائے گا مطلب ہے کہ سہری کرتے سہری کے بعد نماز پڑھتے نماز کے بعد سو جاتے سونے کے بعد اپنے کام پر جاتے بھائی ایسا ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا اچھا جب آپ لوگ کام پر جاتے ہیں یا میں کام پر جاتا ہوں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے موبائل موبائل ہاں، موبائل پہ گھنٹی بجے گی دیکھو موبائل پہ گھنٹی بجے السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں بات ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی تو نے روزہ رکھا کہاں کہا میں روزہ رکھا اچھا سحری میں کیا کھایا تھا کہا یہ کھایا تھا افطاری میں کیا ہوگا کہا یہ ہوگا اب بات بات میں وہ کسی کا نام لے گا جیسے مثال کے طور پر بھائی وہ بھائی کا کیا ہوا تو یہ کیا کہے گا معلوم ارے اس کی تو بات کرتا اس نے تو سب کا پیسہ کھا لیا ارے میرا بھی پیسہ کھایا اس کا بھی پیسہ کھایا اس کی تو بات ہی مت کر بس تم نے صرف اپنی زبان سے اتنا کہا اللہ کہتے تیرے موبائل کا سوئچ بعد میں بند ہوگا پیٹ پیچھے تو نے غیبت کی ہے میں نے تیرے روزے کو ابھی کینسل کر دیا یہ ہماری ماں بہنوں کا بھی یہی حال ہے آواز جاتی ہوگی نا ماں بہنوں کا ان کا بھی یہی حال ہے ہاں گیارہ بارہ بجے تو گھنٹی بجے گی کون بین رکیہ آج سہری مامو پکاؤ تو بتائے گی کہ سہری میں یہ بنایا اچھا افطاری میں کیا بنا یہ پہلی جینب نہیں ہوں خبر بس پہلی زینب نہیں ہوں خبر تو تو زینب بھی آگئے نے رکیہ بھی آگئے نے کلسم بھی آگئے نے فاطمہ بھی آگئی اور شیطان اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے رمضان کے مہینے میں ہم پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں اور اگر کسی کو بولو ارے بہن تم گیبت کرتی ہو کسی ہمارے بھائی کو بولو کہ تم گیبت کرتے ہو تو پہلے میں گیبت تھوڑی کرتا ہوں اونلی انفارمیشن میں تو خبر دیتا ہوں کہ ایسا ایسا ہوا میرے دوستو ہماری ماں بہنوں کا روزہ ختم ہمارا روزہ حدیث پاک میں لکھا کوئی زینا کرے کوئی زینا کرے نبی فرماتے اتنا بڑا گنہ گار نہیں جتنا بڑا گنہ گار وہ ہے جو پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرے میرے دوستو کعبے سے بڑھ کے کون سا گھر ہوگا ارے کعبہ کعبہ کعبے سے بڑھ کر کون سا کرو گا اللہ تعالیٰ کعبے کے بارے میں فرماتے میرے دوستو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ دو رکعت نماز پڑھو تمہیں ستائیس رکعتوں کا ثواب ملے گا زیادہ سے زیادہ پانچ سو رکعتوں کا ثواب ملے گا لیکن کوئی کعبے کے پاس جائے دو رکعت نماز پڑھے اللہ کہتا ہے ایک لاکھ رکعتوں کا ثواب تجھے عطا کروں گا لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ تھے ہمارے نبی نے فرمایا کوئی آئے اور اگر کوئی کعبے کو گھرا دے کوئی کعبے کو توڑ دے کوئی کعبے کی ایٹ ایٹ بچا دے وہ میرے نزدیک اتنا برا نہیں جتنا برا وہ مسلمان ہے جو پیٹ پیچھے کسی کی برائی کر کے اس کی عزت پر حملہ کرے میرے دوستو یہ بیس روزے میں سوچو کہ ڈیورنگ فاسٹنگ ہم نے کسی کی برائی کی کسی کی پیٹ پیچھے برائی کی یہ بیس روزے جو ہم نے رکھے کتنے لمبے روزے رکھے لیکن اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر اپنے آپ سے پوچھو کسی سے مت پوچھو اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ ٹوینٹی روزے اس میں نے کسی کی برائی کی اگر سنو اگر ہمیں پتا چلے کہ ہاں بیس روزے میں میں نے کسی کی برائی کی کسی کی قیمت کی اس سے معافی مانگو معافی مانگو اسے معافی مانگو فون کر کے بولو کہ بھائی یہ روزے میں میں نے تیری غیبت کر لی مجھے معاف کر دینا وہ معاف کرے گا تو اللہ روزے کو قبول کرے گا ورنہ اللہ روزے کو ختم کر دے گا اب میں آپ کو حدیث سناؤں ڈائریک حدیث سناؤں ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خسلتان تفسدان السوم الکذب والغیبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میرا امتی روزے والا ہوگا مگر دو باتیں اس میں ہوگی اگر وہ جھوٹ بولتا ہوگا وہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہوگا ہمارے نبی فرماتے دنیا کے سامنے اس کا روزہ ہوگا مگر اللہ کے دربار میں اس کا روزہ اور ہم لوگ تو روزہ ہے نا مسجد میں نماز دیتے ہیں اور روزہ کینسل کروا کے جاتے ہیں مسجد میں مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا اور سنڈے کو آئے گا بہت اطمینان سے آئے گا چار رکعت ظہر کی سنت پڑھے گا پھر چار رکعت فرد امام کے پیچھے پڑھے گا پھر دو رکعت سنت پڑھے گا پھر دو رکعت نفل پڑھے گا اور کہا آ تو سنڈے آ تو کوئی کام نہیں ہے دو رکعت سلاۃ التوبہ بھی پڑھے گا ارے دو رکعت سلاط الحاجت بھی پڑھے گا ارے دو رکعت تحیت المسجد کی بھی پڑھے گا اتنی ساری نمازیں پڑھے گا جب ساری نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے روئے گا اللہ میرے کو معاف کر دے ارے ہم کو ایسا لگے گا کتنی بڑی نیکی کیا لیکن جہاں دعا ختم ہوئی بازو میں کوئی بیٹھا ہے تعلیم خبر اپنا اسٹریٹ میں خبریں مجھے خبر سنڈے نے تو مجھے خبر نہیں پہلا گئی اچھا باپ بھی آ پھر جو شروع ہو گیا میرے دوستوں اس سے بڑا پاؤلی کون ہوگا جو خدا کو نماز دے رہا اور روزہ کینسل کروا کے مسجد میں بھی میرے دوستوں گیبتیں ہو رہی ہے ہمارے موبائل پر تو گیبت کا خزانہ یہ ہمارا موبائل جو ہے نا صرف گیبت آپ اندازہ لگاؤ کہ دن میں کتنی مرتبہ موبائل کی گھنٹی بجی اور آپ نے کتنی مرتبہ بات کی آپ اس کو لکھنا شروع کرو اور رات کو بیٹھ کر اس کا حساب لگاؤ کہ پورے دن میں جو میں نے موبائل کیا یا میں نے موبائل پر سنا اس میں کتنی باتیں ضروری تھی اور کتنی باتیں غیر ضروری تھی جو ضروری تھی وہ ٹھیک ہے باقی جو غیر ضروری تھی ہر ایک کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا یہ زبان تمہیں جہنم میں لے جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم ایسی ایسی باتیں کہتے ہو کہ اللہ جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے میرے دوستو یہ گھیبت پیٹ پیچھے ہے یہ جھوٹ بولنا تو خیر میرے پیارے دوستو بھائی ہم سب اس کا ارادہ کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ یہ بولو ہاں بولو ہاں بولو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو میرے دوستو گیبت یعنی پیٹ پیچھے برائی کرنا کتنا بڑا گناہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سگا بھائی ہاں میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سب کی عمر میں بہت برکت دے ہوئے لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سگا بھائی اس کا جنازہ رکھا ہے بھائی جنازہ رکھا ہے سگے بھائی کا جنازہ رکھا آپ بیٹھے ہو بتاؤ آپ بھائی کے جنازے کے پاس ہوں گے تو روتے ہوں گے کہ نہیں روتے ہوں گے آپ کا دل دکھا ہوگا کہ نہیں دو اب کوئی آپ کا دوست آپ کے پاس آوے اور چھری لے کر آوے آپ کا یہ کیوں لے کر آیا تیرا بھائی تو ایسا بھی مرد گیا نا تیرا بھائی تو مر گیا اس کا ذرا گوشت نکالنا گوشت اس نے کہا آج رات کو پارٹی کرنا ہے تو اس میں ہم گوشت کو ذرا برابر اوون پہ پکائیں گے گرم کریں گے توے پر رکھیں گے اور خوب کھائیں گے بتاؤ آپ کرو گے ایسا کوئی چھری لے گا بولو کوئی لے گا نہ بولتے جاؤ کوئی چھری لے گا اپنے مردے بھائی کا گوشت کاٹے گا اور اس کے بعد اس کو پکائے گا اور پکانے کے بعد کیا اس کو کھائے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر کسی نے کر لیا اتنا بڑا گنہ گار نہیں جتنا بڑا گنہ گار وہ ہے جو پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرے اللہ نے فرمایا پارا نمبر ٹوئنٹی سکس اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتمو تو میرے دوستو میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں اس کا وقت بھی قریب ہے مجھے ایک دو اعلان بھی کرنے اور دعا بھی کرنی ہے لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھا سب کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو جلدی جلدی بتاؤں سب سے پہلے صبح اٹھنے کا طریقہ بھائی معلوم ہوگا انشاءاللہ ارے بولو نا بولو جلدی نہیں بولتے جاؤ کریں گے نا انشاءاللہ نمبر دو رات کو سونے کا طریقہ بھائی کریں گے نا ہمارے انشاءاللہ نمبر تین درود پڑھیں گے اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے ابھی ہم کو پڑھنا ہے بولو بولو درود پڑھیں گے اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے تین کام ہو گئے نمبر چار داڑھی رکھو گے ارے بولو بولو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اور نمبر پانچ ہماری پٹلون ٹخنوں کے اوپر اور اخیری بات اگر روزے کی حفاظت کرنا ہے اپنی زبان کو غیبت سے روک لے ورنہ روزہ اللہ برباد کر دے گا اور اس کا کوئی ثواب ہم کو نہیں ملے گا ورنہ روزے پر تو بہت ثواب ہے ارے بولو روزے پر ثواب ہے کہ نہیں اتنا بڑا ثواب ہے اتنا بڑا ثواب ہے حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو نماز پڑھے گا تجھے جنت عطا کروں گا سنو سنو ہمارے انگلینڈ میں روزے بہت لمبے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھے گا اللہ فرماتے جنت دوں گا اگر زکات دے گا میں جنت دوں گا صدقہ خیرات کرے گا میں جنت دوں گا میرا بندہ حج کرے گا میں جنت دوں گا میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت دوں گا گا لیکن اللہ نے فرمایا روزہ رکھے جنت نہیں دوں گا کیوں جنت نہیں دوں گا ارے تو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی میں اس کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ تو نماز پڑھتا ہے میرے نبی کی نقل کرتا ہے تو روزہ رکھتا ہے تو میری نقل کرتا ہے میں نماز پڑھتا ہے تو نبی کی کاپی کرتا ہے اور روزہ رکھتا تو تو میری کاپی کرتا اللہ کہتے ہیں میں کھاتا نہیں بولو اللہ کو کھانے کی ضرورت اللہ کہتا روزے میں تو بھی نہیں کھاتا میرا بندہ تو بھی تھوڑے گھنٹوں کے لیے نہیں کھاتا اللہ کہتے میں پیتا نہیں لیکن روزے میں تو بھی نہیں پیتا اللہ کہتا مجھے بیوی بچوں کی کوئی ضرورت نہیں مستخلہ اللہ کہتے مجھے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں اور روزے کی حالت میں تو بھی بیوی کے قریب نہیں جاتا تو تو میری طرح کھاتا بھی نہیں تو میری طرح پیتا بھی نہیں تو بیوی کے پاس جاتا بھی نہیں اللہ کہتا تو میری نقل کرتا ساری عبادتوں پر جنت عطا کروں گا روزہ رکھ لے میں خود تیرا بن جاؤں اللہ کہتے ہیں سوم لی وانا اجزا بھی اللہ کہتے ہیں روزہ تو میرے واسطے ہے اور اس کے بدلے میں جنت نہیں میں تیرا بن جاؤں گا تو جس روزے پر اللہ ہم کو ملتا ہے وہ روزہ ہم لوگ چند گھنٹوں میں برباد کر دیتے ہیں تو بھائی غیبت نہیں کریں گے بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ اب ہمیں درود پاک پڑھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے میں یہاں پر آپ تمام کا تمام جتنے مسلیان ہیں تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا خاص کر کے ہمارے بھائی مفتی فلاحی صاحب دامت برکات اللہ ان کے عمر میں خوب برکت عطا فرمائے خوب تندرستی عطا فرمائے اسی طرح ہمارے مولانا شعیب صاحب جو اس مسجد کے ایمان ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا اور یہ آپ خیر آدمی بیان کے شروع میں کچھ موڑ رکھنے کے لیے کہہ دیتا ورنہ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر کچھ کہنے کا موقع دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے پہنچانے کا موقع دیا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام باتوں پر عمل کی توفیق توفیق عطا فرمائے تو میں آپ کا اور مولانا کا اور مفتی صاحب کا سب کا بہت دل سے شکر ادا کرتا اور میں تو ایک ہی دعا کرتا میرے دوستوں میں کتنے کتنے کو پہچانتا تقریباً یہاں جتنے بیٹھے نا سب کو پہچانتا ہاں وہ الگ بات ہے کہ میرا دماغ کمزور ہونے کی وجہ سے کسی کا نام یاد ہوتا کسی کا نام یاد نہیں ہوتا ورنہ سارے چہرے جانے پہچانے ہر آدمی اس وقت جو آیا ہوا ہے میرے لیے قیمتی ہے میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے جیسے رمضان کے مہینے میں ہم کو اس گھر میں جمع کیا آمین کہہ دو اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے اللہ کی رحمت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے پیارے دوستو تو بھائی ایک تو یہ آپ تمام کا شکریہ اور دوسرا میرے دوستو میں آپ کا جتنا بھی مسلیان کا اور یہاں کے ذمہ داروں کا جتنا بھی شکر ادا کروں گا میں الحمدللہ میرے دوستو یہ گزشتہ سال جو قربانی کا معاملہ ہوا اللہ کا احسان اور کرم ہے میرے دوستو اور اللہ تعالیٰ اس پر اور استقامت ہم کو نصیب فرمائے اللہ اور بڑھوتی کی توفیق عطا فرمائے یعنی آپ کی طرف سے جو قربانی ہمیں پہنچی اور ہم نے اسے کہاں کہاں جنگلوں میں پہنچائی میرے دوستوں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جب گو کسی کے پیٹ میں جاتا ہوگا کسی غریب کے کسی مسکین کے کسی یتیم کے کسی بیوہ کے کسی لاچار کے ہم تو اپنی قربانی کا فریض ادا کرتے ہیں لیکن جن کے پیٹ میں یہ گوشت جاتا ہوگا جو کتنے دن سے نہ گیا ہوگا ان کے دن سے جو دعا نکلتی ہوگی اللہ اس کے بدلے میں ہم کو جنت عطا فرمائے تین سو تیس یعنی قربانیاں ملی ہے میں آپ تمام کو دعا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ یہ جو قربانی ہوگی کل قیامت پر وہ ہمارا جانور بنے گا اور ہمیں بجلی کی طرف پار کرائے گا بولو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے اسی طرح اس مسجد کی طرف سے بہت سارے ہوئے اور اسی طرح کے آپریشن ہوئے اور اسی طریقے سے یہ سمو لگن جو مالیگاؤں میں ہوتا ہے وہ کتنی بچیوں کا غریب بچیوں کا نکاح ہوا تو یہ سمو لگن والا جو کام آپ کا ہے کیٹریک والا کام جو آپ کا ہے یہ ڈائلیسس والا جو کام آپ کا ہے اور یہ قربانی والا کام جو آپ کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بہت بہترین بدلاتا فرمائے میرے دوستو ابھی تو جیسے ہمارے بھائی مولانا مولانا مفتی صاحب نے اعلان کیا چندہ جس بنگلہ دیش کے مدرسے کا دعا کرے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی دن رات سے مالا مال فرمائے لیکن آج رات کو الحمدللہ ہماری اسی مسجد میں ہمارے بھائی جنید جمشید کا ناتیہ اور بیانیہ پروگرام ہوگا اور اسی میں ہمارا جو موٹی نرولی ہے اس کا کلیکشن بھی ہوگا میں آپ تمام سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اب تک ہم نے موٹی نرولی میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے یہاں بہت سارے لوگ آئے انہوں نے وزٹ بھی کی انہوں نے دیکھا بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اب تک ہمارے پاس الحمدللہ تین سو بچے بچے پڑھتے ہیں ڈھائی سو تھے انشاءاللہ یہ سال امید ہے کہ ہمارے پاس تین سو بچے ہو جائیں گے آنے جانے والے دو سو بچے مطلب پانچ سو بچوں کا مدرسہ اور ایک خوشخبری میں دینا چاہتا ہوں اور یہ خوشخبری بھی اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ایک بات میں نے پڑھی شیخ عبد القادر جیلانی بھائی سنیں گے نا آپ لوگ سنیں گے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک تھے غوث پاک ان کو کسی نے پوچھا کامیاب باپ کون سا یعنی کون سے باپ کو آپ کہیں گے کہ تو کامیاب ہو گیا باپ تو بنتے بچہ پیدا ہو گیا آدمی باپ بن بن گیا گیا گیا گیا ہاں ہاں پھر پوتا آ آ ہاں، تو دادا تو نانا بن گیا لیکن کامیاب سکسیسفل باپ کون سا ہوتا ہے سکسیسفل فادر کون ہوتا ہے پیرانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا کہا جس نے اپنے بیٹے کو قرآن اور حدیث کا ضروری علم سکھا دیا نمبر ایک جس نے اپنے بیٹے کو قرآن اور حدیث کا ضرور نمبر دو اس کو اچھا اخلاق ڈسپلین اور اچھے اخلاق سکھا دیے اور نمبر تین اس کو کوئی ہنر سکھا دیا پیرانے پیر فرماتے اللہ کی قسم سمجھو کہ باپ ہونے میں اس نے اپنا حق ادا کر دیا تو میرے پیارے دوستو یہ جو مدرسے چلتے اس میں یہی ہوتا تو ہماری موٹی نرولی میں جن کا کئی مرتبہ مجلس فیض سلیمانی کے نام سے اعلان ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ لوگ بہت بہت تعاون کرتے ہو کتنے ہماری ماں بہن حفظ کو سپانسر کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے جنت میں بہترین مرتبہ آتا فرمائے لیکن اس وقت نئی بات جو مجھے آپ کے سامنے کرنا وہ یہ ہے کہ میرے پیارے دوستو الحمدللہ ہمیں پرمیشن مل گئی اب جو دارالعلوم چلے گا وہ اپنی جگہ پر چلے گا اس میں بچہ حافظ بھی ہوگا انشاءاللہ قاری بھی ہوگا عالم بھی ہوگا لیکن اب ہمارے مدرسے میں اسکول کا سسٹم بھی شروع ہو رہا یعنی ایک بچہ جو مدرسے میں آئے گا اور اگر حفظ کلاس میں وہ داخلہ لیتا اور حافظ بنتے ہوئے جب وہ عالم بنے گا تو الحمدللہ ایس ایس سی بورڈ کا ایگزام وہ مدرسے کی طرف سے دے گا جو گورنمنٹ اپروول ہوگا اور ساتھ میں کمپیوٹر کا کورس بھی اس کے پاس ہوگا ٹیلرنگ کا کورس اس کے پاس ہوگا آپٹیشین کا کورس اس کے پاس ہوگا مطلب ہنر بھی ہوگا دین بھی ہوگا دنیا بھی ہوگی یہ پورا ساتھ میں ہم کرنے جا رہے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں ہمیں سو فیصد کامیابی عطا فرمائے آپ تمام سے تعاون کی بھی درخواست ہے آپ اپنے زکاة سے صدقہ سے سے للہ سے فدیہ سے سے فطرہ آپ جس طرح ہو سکے جتنا ہو سکے آپ بھرپور تعاون کریں کریں کوئی حفظ کا سپانسر تاکہ ایک بچے کو اگر آپ حافظ بناؤ گے اللہ کی قسم میرے دوستو نبی نے فرمایا وہ بچہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے بنانے والے کو ساتھ میں نہ لے جائے گا حافظ قرآن کا مرتبہ یہ ہوگا اللہ قیامت میں پوچھتا جائے گا میرا حافظ قرآن بندہ اشارہ کرتا جا اور جنت کے فیصلے کرتا جا تو میرے دوستو ایک حافظ قرآن کا جو سپانسر ہوگا وہ اپنے سپانسر کی طرف انگلی اٹھائے گا اشارہ کرے گا اللہ اسے بھی جنت میں پہنچائے گا تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ کے لیے درود پاک ہم پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ بھائی مختصر درود پاک پڑھ لیں اور ابھی دیکھو دیکھو محبت کے ساتھ پڑھیں اب کہیں گے بھائی داڑھی نہیں تو محبت کیسے بھائی نیت کر لو نا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اللہ نے اتنا اچھا دروازہ کھولا ورنہ کوئی کہتا ہوگا بھائی اب داڑھی نہیں ہے تو محبت نہیں محبت نہیں تو درود قبول نہیں ہوگا نا میرے دوستوں قبول ہوگا انم العمال میں نیت کر لو کہ رکھوں گا اللہ کے تو عمل بعد میں کرنا نیت سے ہی میں فیصلہ شروع کر دوں گا تو بھائی سب کرتے نیت کرتے نہیں انشاءاللہ شروع کریں میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ ہو کھانے وسلم تم شروع کریں وسلاۃ وَسَلَامُ محمد سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نہ مُحَمَّدِ وَسَنَدِنَا مُحَمَّدِ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ محمد مُحَمَّدِ محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد محمد صلى الله عليه وسلم دعاك کے لحاظ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما اللهم اللهم إن إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت يا الله مالك गुनाहों اللهم माफ़ फरमा بڑے گنگار ہیں کار ہیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کہ اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا تیرے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہوگا تیرے نبی نے فرمایا روزے دار کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے مسافر کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے اللہ سب بھوکے ہیں ہیں بہت لمبا روزہ رکھا ہے اللہ تیرے واسطے بھوکے ہیں تیرے واسطے پیاسے ہیں اللہ سب کے روزے کو قبول فرما لے اور روزے پر جو تیرا وعدہ ہے اللہ وہ وعدہ ہمیں عطا فرما دے اللہ تو ہمارا بن جا اللہ تو ہمارا بن جا اللہ تو ہمارا بن جا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد نصیب فرما دے اللہ بہت مبارک گھڑی ہے بہت زبردست قبولیت کی گھڑی ہے اللہ بہت پیاری گھڑی ہے اللہ اس گھڑی میں تو آسمانوں پر دعا کو قبول کرتا ہے اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کرنا اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کرنا اللہ اللہ اے اللہ اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا بہت پیاری ماں ہے مولا اللہ ہمارے والدین کے عمر میں برکت عطا فرما اللہ ان کے عمر میں تندرستی عطا فرما اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما اللہ ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سر پر تادر قائم و دائم فرما اور اللہ مجمع میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا اللہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے کسی اپنی ماں یاد نہیں آتی ہوگی کسی اپنے مرحوم ابا یاد نہیں آتے ہوں اللہ اللہ کبھی کبھی ہم سوچتے مولا وہ دن بھی کیسا دن ہوگا جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیا ہوگا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر بھر دے دے اللہ اللہ ان ان کی کی قبر قبر کو کو رحمتوں سے جنت کا باغ بنا دے اللہ ان ان کی کی قبر قبر میں میں نعمتیں لٹا دے اے اللہ جنت کا بچھونا بچھا دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ ہمارے بچے جوان ہوتے جا رہے مولا اللہ انہیں حافظ کامل بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو عالم بعمل بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا دائی بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ ہماری بیٹیوں کو تقیہ نقیہ ذکی تکیہ بنا دے اللہ ہماری بیٹی یا بیٹا کوئی ایسا کام نہ کرے کہ باپ اپنا منہ بھی کسی کو بتا نہ سکے اللہ ایسی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما دے ایسی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما لے اللہ احسان کامل اور ایمان کامل عطا فرما اے اللہ تیرے پیارے نبی نے رمضان میں جو خیر مانگی ہے وہ سب ہمیں عطا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ جو باتیں کہی گئیں ہم سب